حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انصاریوں کو ایک آدمی خیبر میں قتل ہو گیا تو اس کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور اس مقتول کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس دو گواہ ہیں جو تمہارے اس ساتھی کے قتل کے متعلق گواہی دیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہاں مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہ تھا اور وہ لوگ یہودی ہیں وہ اس سے بھی بڑی باتوں کی جرت کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا تو ان میں سے پچاس آدمیوں کو منتخب کر لو اور ان سے قسمیں لے لو مگر انہوں نے انکار کر دیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا فرمائی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چوبیس